ہر پریشانی کا حل استغفار نمبر ایک یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہسپتال کے پانچ ڈاکٹروں نے ان کے خلاف سازش کر کے ان کو نوکری سے نکلوا دیا کہتے ہیں میں نے اس مصنون استغفار کا کثرت سے ورد کیا استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ چند دن میں ہی نوکری بحال ہو گئی اور حاسدوں کا ایسا برا اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ نمبر دو یہ ایک خوش نصیب جوڑا ہے مگر بے اولاد دنیا کے کئی ملکوں میں علاج کرایا مگر لا حاصل پھر قرآن پاک کی وہ آیت سنی جس میں فرمایا گیا کہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مال و اولاد عطا فرمائے گا سب علاج بند اور استغفار شروع اب ماشاء اللہ ان کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں نمبر تین یہ ایک خاتون ہے خاون صبح و شام گالیاں بکتا ہے مارتا ہے اور تزلیل کرتا ہے اس مومنہ بندی نے استفار کو اپنایا ایک دن خاون نے بہت مارا یہ اس کے جانے کے بعد استفار کرتی رہی بے حد غم زدہ اور زخمی دل کے ساتھ اپنے رب سے شکوہ نہیں معافی مانگتی رہی اچانک دھماکہ ہوا اور گھر میں ایک جگہ سے کوئی ٹونا تعویز باہر نکل آیا معلوم ہوا خطرناک جادو تھا اس کو گھر سے نکال دیا شام کو خامند آیا تو آتے ہی بیوی سے معافیا مانگنے لگا اور پھر وہ ایسا تبدیل ہوا کہ زندگی ہی بدل گئی نمبر چار یہ ایک مسلمان بہن ہے چاہتی ہے کہ نیک صالح مجاہد اور اللہ پاک کا ولی خاون ملے استغفار کا معمول بناتی ہے روزانہ پندرہ سو بار استغفر اللہ الذي لا الہ القیوم واتوب الیہ اور اس کے علاوہ چھوٹے استغفار کی کثرت استغفر اللہ ربی الیہ اب ماشاء اللہ شادی شدہ ہے عالم مجاہد اور محبت کرنے والا خامد اسے نصیب ہوا نمبر پانچ ایک عورت کو کینسر ہوا استغفار کی کثرت کی جب دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو بیماری کا نام و نشان ہی نہیں تھا نمبر چھ ایک عورت کو شادی کے تیس سال بیت گئے اولاد نہیں کسی نے استغفار کا بتایا تو دن رات اسی میں لگ گئی تیس سال بعد اللہ تعالی نے اولاد عطا فرمائی قصے اور واقعات بہت ہیں اور ان کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ قصوں سے عمل کی ترغیب ملتی ہے اور ان قصوں میں قصوں میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کیونکہ استغفار پر بے شمار نعمتوں کا وعدہ خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتے غور سے دیکھیے قرآن پاک سورہ ہود آیت تین میں ارشاد باری تعالی ترجمہ اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو یعنی مغفرت اور معافی مانگو پھر اسی کی طرف رجوع کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر یعنی موت تک دنیا میں خوش خوشائشی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا یعنی اصل اجر اور نعمتیں تو آخرت کی ہیں مگر دنیا میں بھی سکون چین اور راحت اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمانے کا وعدہ ہے دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے ترجمہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو یعنی معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا